تاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگوائے اور سینگی لگانے والے کو اس کی اجرت دی اور آپ نے ناک کے ذریعے سے دوا لی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اکتالیس